احکام الجنائز بیمار پرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم المسلم علی خمس رد السلام و عیادت المریض و اتباع الجنائز و اجابت الدعوت و تشمیت العاطس مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں یعنی جب ملے تو اسے سلام کہے یا اس کے سلام کا جواب دے نمبر دو جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے نمبر تین جب مر جائے تو اس کا جنازہ پڑے نمبر چار جب دعوت دے تو اسے قبول کرے نمبر پانچ اگر وہ چھینک پر الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے صحیح بخاری کتاب الجنائز باب الامر باتباع الجنائز حدیث نمبر 1240 صحیح مسلم کتاب السلام باب من حق المسلم للمسلم رد السلام حدیث نمبر 2162 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دوسرے مسلمان کی دن کے اول حصے میں یعنی دوپہر سے پہلے عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے شام تک رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جو مسلمان دن کے آخری حصے میں یعنی دوپہر کے بعد عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے صبح تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں نیز اس کے لیے بہشت میں باغ ہے سنن نبی داوود کتاب الجنائز باب فی فضل العیادت علی وضو حدیث نمبر تین ہزار اٹھانوے وہ حدیث حسن جامع ترمزی کتاب الجنائز جاء فی عیادت المریض حدیث نمبر چھ سو انتر امام ترمزی نے اسے حسن جبکہ امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر سات سو دس میں حاکم نے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اکتالیس تین سو بیالیس میں اور حافظ زہبی نے صحیح کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی تیمار داری کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس لوٹنے تک جنت کے میوے چنتا ہے صحیح مسلم کتاب البر وصلہ باب فضل عیادت المریض حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اڑسٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے صحیح بخاری کتاب المرض باب ما جاء فی کفارت المرض حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پینتالیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی رنج دکھ فکر اور غم پہنچتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی لگتا ہے تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے صحیح بخاری کتاب المرض ما جاء فی کفارت المرض حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چالیس تا پانچ ہزار چھ سو بیالیس صحیحبسلم کتاب البری وسیلہ بابو طبابل مومنی فیما یوسیبر حجیت نمبر دو ہزار پانچ سو بہتر مزید فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پت جھاڑ میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں صحیح بخاری کتاب المرض باب شدت المرض حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو سینتالیس صحیح مسلم کتاب البری وسیلہ من مرض او حزن حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکہتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار ہو جائے تو اس کو برا نہ کہو کیونکہ بخار آدمی کے گناہ اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے سے میل کو دور کرتی ہے صحیح مسلم کتاب البر وسیلہ حدیث دو ہزار حدیث سو 2575 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ مسافر اور مریض کو ان اعمال کے برابر اجر دیتا ہے جو وہ گھر میں اور تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا صحیح بخاری کتاب الجہاد باب یکتب للمسافر مثل ما کان یعمل فی الاقامہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چھیانوے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی آنکھوں میں آزماتا ہوں اور اسے بینائی سے محروم کرتا ہوں پھر اگر وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا صحیح بخاری کتاب المرض فضل منظاب منظبا حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ترپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی عورت آئی اور عرض کیا کہ مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے اور اگر چاہے تو دعا کیے دیتا ہوں کہ اللہ تجھے صحت سے نوازے وہ کہنے لگی میں صبر کروں گی پھر کہنے لگی کہ میرا سطر کھل جاتا ہے اللہ سے دعا کریں کہ وہ نہ کھولے اللہ سے دعا کریں کہ وہ نہ کھلے یعنی تاکہ میں بے پردہ نہ ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی صحیح بخاری کتاب المرض باب فضل من یسرع من الریح حدیث نمبر 5652 صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض او حزن حدیث نمبر 2576 عیادت کی دعائیں جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی مندرجہ ذیل دعائیں اس کے حق میں کریں پہلی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر سات مرتبہ یہ کلمات پڑتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے اللہ یہ کہ اس کی موت کا وقت ہی آ چکا ہو اسأل اللہ العظیم العظیم رب العرش میں بزرگ و برتر اللہ عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے شفا سے نوازے سنن نبی داود کتاب الجنائز باب الدعاء للمریض عند العیادہ حدیث نمبر 3106 وہو حدیث صحیح امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 714 میں امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 416 میں اور امام نووی نے المجموع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 110 میں اسے صحیح کہا ہے دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے یہ کلمات کہے بأس طہور انشاء اللہ کوئی حرج نہیں یعنی غم نہ کر اگر اللہ نے چاہا تو یعنی یہی بیماری تجھے گناہوں سے پاک کرنے والی ہے صحیح بخاری کتاب المرض باب عیادت الاعراب حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چھپن تیسری دعا سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے جسم پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے اذهب الباس رب الناس انت الشافي لا شفا شفاء لا يغادر سقما اے انسانوں کے رب بیماری کو دور کر اور شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی صحیح بخاری کتاب الطب باب مسح الراقی الوجع بیدہ نمبر پانچ ہزار سات سو پچاس مسلم کتاب السلام باب استحباب رقیت المریض حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو تکلیف یعنی مصیبت یا نقصان پہنچے تو وہ یہ کہے اللہم جرنی فی مصیبتی ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر اور نعم البدل عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے اچھی چیز عنایت فرما دیتا ہے صحیح مسلم کتاب الجناز باب ما یقال عند المصیبہ حدیث نمبر 918 چوتھی دعا معوضات کا عدم سیدہ امی عائشہ رضی اللہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوضات یعنی قرآن کی آخری تین صورتوں سے دم کرتے اور اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ معوضات پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی حالت میں دم کرتی تھیں اور حصول برکت کے لیے آپ کے ہاتھوں میں پھونک کر ان کو آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی تھی صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضل المعوزات حدیث نمبر پانچ ہزار سولہ صحیح مسلم کتاب السلام باب رقیت المریض بالمعوضات والنفس حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بانوے پانچویں دعا سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم کے درد کی شکایت کی آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو پھر بسم اللہ کہو اور سات دفعہ یہ کلمات پڑھو اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شرری میں اللہ کے ساتھ اور اس کی قدرت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا یعنی محسوس کرتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی صحیح مسلم دیتا استحبابی وزی یادی ہی العلم مع دعا حدیث نمبر دو ہزار دو سو دو چھٹی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے اعیدکما بکلمات اللہ التامت من کل کل شیطان وہامت ومن عین لامہ میں تم دونوں کو اللہ کے تمام کامل کلمات کے ساتھ اس کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور زہریلے جانور کی برائی سے اور ہر نظر بد سے پھر فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے یعنی اور انہیں دم کرتے تھے صحیح بخاری کتاب کتاب احادیث الانبیاء نمبر تین ہزار تین سو اکتر سنن نبی داود کتاب السنہ باب فی القرآن حدیث نمبر چار ہزار سات سو سینتیس کتاب الطب باب کیف یعوز السبیان حدیث نمبر دو ہزار ساٹھ لہما ساتویں دعا جبریل امین علیہ السلام کا دم سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا اے محمد کیا آپ بیمار ہے آپ نے فرمایا ہاں تو جبریل علیہ السلام نے یہ پڑھا یعنی اور آپ پر دم کیا بسم اللہ ارقی کا من کلو یوذی کا من شر نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی اللہ کا نام لے کر میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے ہر نفس نفس اور ہر حاسد کی آنکھ کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں صحیح مسلم کتاب السلام باب الطب والمرض بابی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھیاسی حدیث سے معلوم ہوا کہ نمبر ایک اپنے آپ پر خود دم کرنا نمبر دو جو دم کروانے آئے اسے دم سکھانا کہ وہ خود ہی اپنے آپ پر دم کرے نمبر تین مریض کے مطالبے کے بغیر اسے دم کرنا نمبر چار یا مریض کا کسی سے دم کروانا سب جائز ہے لیکن افسوس کے مسلمان صرف آخری جائز یعنی دم کروانے پر ہی عمل کرتے ہیں اپنے آپ کو دم کرنے کی سنت تقریباً مفقود ہو چکی ہے کیونکہ اس میں ایک آدھ دعا یاد کرنی پڑتی ہے یاد رکھیے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنا انتہائی سعادت کی بات ہے یہ عین عبادت ہے اور مریض کی دعا تو ویسے بھی بہت قبول ہوتی ہے لہٰذا اسے چاہیے کہ نہ صرف خود دم کرے بلکہ استغفار کو معمول بنائے اس سے تکلیف سے جلد نجات ملے گی اور درجات بڑھیں گے نیز خوب دعائیں کرے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ مولانا عبد مولانا عبدالسمد رفیقی تجہیز و تکفین عالم نظام تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو جو مرنے کے قریب ہوں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو صحیح مسلم کتاب الجنائز باب تلقین لا الہ الا اللہ حدیث نمبر 916 917 یعنی ان کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ اسے سن کر وہ بھی پڑھیں لیکن افسوس کے آج کے جو زندہ اور قریب المرگ کو تو اس کی تلقین نہیں کرتے البتہ موت کے بعد چارپائی کو کندھا دیتے وقت کہتے جاتے ہیں کلمہ شہادت حالانکہ خیر القرون کے کہ مسلمانوں میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا پھر یہ آج ہمارے دین کا حصہ کیسے بن سکتا ہے مولانا عبد السمد رفیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا سنن نبی داود کتاب الجنائز باب تلقین حدیث نمبر تین ہزار ایک سو سولہ وسن حسن امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اکاون اور پانچ سو میں اور زہبی نے اسے صحیح کہا ہے کیونکہ اس نے آثار موت دیکھ کر نہیں بلکہ اللہ سے ڈر کر لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن چند ہی لمحوں بعد اللہ کی قضا آ گئی اور لا الہ الا اللہ اس کی زندگی کا آخری کلام بن گیا اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے آمین مولانا عبد السمد رفیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار یا میت کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو کیونکہ اس وقت تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں صحیح مسلم کتاب الجنائز باب ما یقال عند المریض او المیت حدیث نمبر 919 مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھنے والی روایت سنن نبی داود حدیث نمبر 3 ہزار ایک سو اکیس کو علامہ نووی نے ضعیف کہا ہے اور امام دارہ قطنی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے التلخیص الحبیر جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چار موت کی آرزو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی آرزو نہ کرو اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو صحیح بخاری کتاب التمنی باب ما یکرہ من نمبر سات ہزار دو سو پینتیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی آمد سے پہلے اس کی آرزو کرو نہ موت کی دعا کرو کیونکہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی یعنی نیکی کرنے کی امید ختم ہو جاتی ہے اور مومن کی لمبی عمر اسے نیکیوں ہی میں آگے بڑھاتی ہے صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا باب بابو کراہتی تمن لزر نازل لبی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بیاسی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہ گویا کہ تو مسافر بلکہ راہی ہے اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کر جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کر تندرستی کو بیماری اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان صحیح بخاری کتاب الرقاق باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دنیا کا ان کا غریب حدیث نمبر چھ ہزار چار سو سولہ خودکشی سخت گناہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کا گلا گھونٹ کر مارتا ہے وہ جہنم میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا اور جو شخص نیزہ چبو کر اپنی جان دیتا ہے وہ جہنم میں اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا صحیح بخاری کتاب الجنائز باب ماجا جاء فی قاتل النفس حدیث نمبر 1365 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے یعنی ایک ایسے ہی شخص کے متعلق فرمایا میرے بندے نے اپنی جان خود لی اس لیے میں نے اس پر جنت حرام کر دی صحیح بخاری کتاب باب ما ماجا فی قاتل النفس حدیث نمبر 1364 صحیح مسلم کتاب الجنائز باب ترک الصلاۃ علی القاتل نفسہ حدیث نمبر 900 اٹھتر صحیح مسلم کی اس روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی لہٰذا معزز اہل علم اس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو تاکہ باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہو مولانا عبد السمد رفیقی میت کو بوسہ دینا جس کا کوئی قریبی دوست یا عزیز فوت ہو جائے تو اس کا میت کو فرت محبت سے بوسہ دینا جائز ہے کیونکہ سیدنا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کو بوسہ دیا تھا صحیح بخاری کتاب الج جنائز باب الدخول علی المیت بعد الموت اذا ادرج فی اکفانه حدیث نمبر 1241 1242 میت کا غسل سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نہلا رہے تھے تو آپ نے فرمایا اسے تین پانچ یا سات بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری بار یعنی پانی میں کچھ کافور بھی ملا لو ایک روایت میں ہے غسل دائیں طرف آزائے وضو سے شروع کرو سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے یعنی غسل کے بعد اس کے بالوں کی تین چوٹیاں گوندی اور انہیں پیچھے ڈال دیا صحیح بخاری کتاب الجنائز باب یجعل الكافور فی الاخیرہ حدیث نمبر 1255 تا 1269 صحیح مسلم کتاب الجنائز باب فی غسل المیت حدیث نمبر 949 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کو عورتیں ہی غسل دیں گی یاد رہے کہ غسل میت کا طریقہ درج ذیل ہے اور غسل کے دوران میں اکرام میت کا بہت خیال رکھنا چاہیے تفصیل یہ ہے وفات کے فوراً بعد میت کا منہ اور آنکھیں بند کی جائیں بازو ٹانگیں اور پاؤں کی انگلیاں بھی سیدھی کر لی جائیں نیز قمیص اور بنیان وغیرہ اتار کر چادر سے میت کا بدن ڈھانپ دیا جائے پانی اور بیری کے پتے ابال لیے جائیں نیم گرم پانی ہی استعمال کیا جائے نیز پانی کم از کم استعمال کیا جائے لکڑی کا ایک تختہ ایسی جگہ رکھا جائے جہاں پانی کا نکاس اور گندگی کو ٹھکانے لگانا آسان ہو میت کو اس تختے پر لٹایا جائے ناف سے گھٹنوں تک کی جگہ کپڑے سے ڈھانپ دی جائے اور دوران غسل میت کی شرمگاہ پر نظر پڑے نہ کپڑے کے بغیر اسے ہاتھ لگے اگر جسم زخمی ہو اور اس پر پٹیاں بندی ہوں تو احتیاط سے پٹیاں کھول کر روئی اور نیم گرم پانی سے آہستہ آہستہ زخم دھوئے جائیں ہر کام کی ابتدا دائیں طرف سے کریں اللہ یہ کہ صرف بائیں جانب توجہ کی مستحق ہو ناف کی طرف سے میت کا پیڑ دو یا تین دفعہ دبایا جائے یعنی تاکہ اندر رکی ہوئی گندگی امکانی حد تک خارج ہو جائے پھر بائیں ہاتھ سے کپڑے یا دستانہ وغیرہ یعنی جو کفن کے ساتھ بنایا جاتا ہے پہن کر پہلے مٹی کے تین ڈھیلوں پھر پانی سے اس کا استنجا کرے اگر زیر بالوں کی صفائی باقی ہو تو کر لی جائے دانت ناک منہ کا خلال اور کانوں میں اچھی طرح گیلی روئی پھیر کر ان کی الگ سے صفائی کر لی جائے تاکہ بعد میں وضو کے دوران تین دفعہ سے زیادہ نہ دھونا پڑے بسم اللہ پڑھ کر میت کو مسنون وضو کرایا جائے یعنی سر کا مسا اور پاؤں رہنے دے تین دفعہ اچھی طرح سر دھوئیں حسب ضرورت صابن استعمال کرتے ہوئے پورا جسم تین پانچ یا سات مرتبہ اچھی طرح دھوئیں آخری دفعہ دفعہ نہلاتے وقت پانی میں کچھ کافور ملا لیں سب سے آخر میں پاؤں دھوئیں مولانا عبد السمد رفیقی میت کا کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کے تین سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا ان میں کرتا تھا نا امامہ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب الثیاب البیض للکفن حدیث نمبر 1264 میت کا سوگ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا تین دن بعد انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے ملاپ پھر کہا مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو عورت اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرے سوائے شوہر کے جس کا سوگ چار ماہ دس دن ہے صحیح بخاری کتاب الجنائز باب احداد المرأت نمبر غیر زوجیہ حدیث نمبر 1282 سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کا لڑکا فوت ہو گیا تیسرے دن انہوں نے زردی منگوا کر بدن پر ملی اور کہا ہمارے لیے شوہر کے علاوہ کسی اور کی وفات پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا ممنوع ہے صحیح بخاری کتاب الجنائز باب احداد علی غیر زوجیہ حدیث نمبر 1279 میت پر رونا اگر میت کو دیکھ کر رونا آئے اور آنسو جاری ہوں تو منع نہیں اس لیے کہ یہ بے اختیار رونا ہے جو جائز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آنکھ کے رونے اور دل کے پریشان ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں کرتا بلکہ زبان کے چلانے اور واویلا کرنے کی وجہ سے عذاب کرتا ہے صحیح بخاری کتاب الجنائز باب البکا عند المریض حدیث نمبر 1304 صحیح مسلم کتاب الجنائز باب علی المیت حدیث نمبر 924 یعنی نوحہ ماتم اور بین کرنا ممنوع اور باعث عذاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں وہ صبر معتبر ہے جو صدمے کے شروع میں ہو صحیح بخاری کتاب الجنائز باب الصبر عند صدمت الاولى حدیث نمبر 1302 صحیح مسلم کتاب الجنائز باب الصبر علی المصیبت عند حدید الاولى حدیث نمبر 926 یعنی واویلا اور بین کرنے کے بعد صبر کرنا صبر نہیں ہے اصل صبر یہ ہے کہ مصیبت کے شروع ہی میں تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا جائے اور اظہار غم کے فطری طریقے کے علاوہ اور کچھ نہ کیا جائے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے گربان پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے یعنی نوحا اور واویلا کرے صحیح بخاری کتاب الجنائز باب لیس منا منشق الجیوب حدیث نمبر 1294 صحیح مسلم کتاب الایمان باب تحریم ضرب الخدود وشق الجیوب حدیث نمبر ایک سو تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیزار ہوں اس سے جو یعنی موت کی مصیبت میں سر کے بال نوچے چلا کر روئے اور اپنے کپڑے پھاڑے صحیح بخاری کتاب الجنائز باب ما بابنہ من الحلق عند المصیبہ حدیث نمبر 1296 صحیح مسلم کتاب الایمان باب تحریم ضرب الخدود وشق الجیوب حدیث نمبر 104 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے یعنی اس مومن بندے کے لیے بہشت کے سوا کوئی بدلہ نہیں جس کے پیارے کو میں اہل دنیا سے قبض کرتا ہوں اور وہ اس کی موت پر صبر کرتے ہوئے ثواب کی امید رکھتا ہے صحیح بخاری کتاب الرقاق باب العمل الذي يبتغى به وجہ اللہ حدیث نمبر 6424 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے چار کام ایسے ہیں جنہیں میری امت کے لوگ نہیں چھوڑیں گے نمبر ایک اپنے حسب میں فخر کرنا نمبر دو کسی کے نصب میں تعین کرنا نمبر تین ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا نمبر چار نوحہ کرنا اور یہ بھی فرمایا اگر نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس پر گندک کی قمیض اور خارش کا کرتا ہوگا صحیح مسلم کتاب الجنائز باب فی فی النیاحہ حدیث نمبر 934 اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ ستاروں کی نقل و حرکت اور طلوع و غروب کا بارش اور دیگر زمینی واقعات و حوادث کے ساتھ گہرا تعلق ہے آج کل علم نجوم بھی انہی شرکیہ خرافات سے عبارت ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے آمین مولانا عبد السمد رفیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب حالت میں تھے تو آپ نے انہیں اٹھایا اور فرمایا آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور دل غمگین ہے مگر اگر اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کہیں گے سوائے اس بات کے جس سے ہمارا رب راضی ہو اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی کے سبب غمگین ہیں صحیح بخاری کتاب الجنائز باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نابیون حدیث نمبر 1303 صحیح مسلم کتاب الفضائل باب رحمتی صلی اللہ علیہ وسلم الصبیان والعیال حدیث نمبر 2315 معلوم ہوا کہ اللہ تعالی محبوب کی محبت میں آ کر اپنے فیصلے نہیں بدلتا بلکہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے ہے وہ کسی کی طاقت سے مرعوب ہوتا ہے نہ کسی کی محبت سے مغلوب مولانا عبد السمد رفیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ فوت ہوا تو عام کی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ اللہ نے عرض کی کے رسول یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے رحمت کرنے والوں ہی پر رحمت کرتا ہے صحیح بخاری کتاب الجنا اس باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب المیت ببعض ہی علی حدیث نمبر 1284 صحیح مسلم کتاب الجنائز باب البکائی علی المیت حدیث نمبر 923 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے تین بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بنیں گے ایک عورت نے پوچھا کہ اگر دو بچے مر جائیں تو آپ نے فرمایا دو بچے بھی سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس سے مراد وہ بچے ہیں جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں صحیح بخاری کتاب الجنائز باب فضل ممات ولد فاختہ سبا حدیث نمبر 1249 1250 صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه حدیث نمبر 2633 2634 ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان بچپنے میں فوت ہونے والے بچوں پر اپنی رحمت اور فضل کے سبب ان کے مسلمان والدین کو جنت میں داخل کرے گا صحیح بخاری کتاب الجنائز باب فضل ممات لہو ولد ان سب حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اڑتالیس تعزیت کا مطلب وعدہ اجر کے بنا پر صبر کی تلقین و ترغیب دینا اور میت مصیبت زدہ کو دعا دینا تعزیت کے مسنون الفاظ آپ نے اپنے نواسے کے متعلق جو حالت نظام تھے اپنی بیٹی کو یہ کلمات تعزیت بھیجے انا للہ ما اخذ وله ما وكل شيء عنده باجل مسمى یقینا اللہ کا مال ہے جو اس نے لے لیا ہے اور اسی کا ہے جو اس نے دے رکھا ہے اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے یعنی پھر آپ نے پیغام لے جانے والے سے کہا کہ اسے حکم دینا صبر کر کے اس کے اجر و ثواب کی امید رکھے صحیح بخاری کتاب التوحید باب قول اللہ تبارک و تعالی قل حدت نمبر سات ہزار تین سو 7377 صحیح مسلم کتاب الجنائز باب علی المیت حدیث نمبر نو سو معلوم ہوا کہ اس دعا کے بعد لواحقین کو صبر کرنے اور ثواب کی امید رکھنے کی تلقین بھی کرنی چاہیے